www.attableague.com, the reviver of Iman.

ये तेरा बचाना ना शाह को इसलिए बनाना इसलिए पैगंबर बोले को ये सच है कुछ भी शरीर में हम जो है अल्लाह का रहमत है हर इंसान की जिसम की सब हम जो अल्लाह का रहमत है भक्ति से जो है उस अहम को बनाया उसके बताने के लिए पैगम्बर भेजे तो सारे पैगम्बरों का कलमा वही है میں اس پیغمبر پیغمبر کی کی ہوتی ہے ہے جب وہ جاتا تو آخری محمد رسول اللہ میں ہم ہمیشہ ہم کو یہ سمجھا ہے کیسے ہیں یہ ہے کہ اگر نہیں ہے تو سارا جسم میرے کمائی کرتا ہے وہ خراب ہو جائے تو پھر سارا جسم میرے کمائی چھوڑ کر میرے کام کرتا ہے دستانوں میں لگ جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے اللہ چالا نے بنائے اتنے نہیں تو کھانے کی بھی کہ اللہ نے بنائے روشنی نہ ہو تو کچھ فائدہ نہیں کر سکتا روشنی سورج کے اللہ تعالیٰ نے بنا نکلا ہو خوشی بن گئی باقی انسانوں کو اس لیے بنا ہے تو اس کے لیے پہلے مر گئیے میں ہے کہ دنیا بھوکے کی جگہ ہے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا مال اسلام کے فائدے فوراً آتے ہیں تو اللہ صاحب کا حکم ہے کہ تمہیں دنیا کے مانس پر دھوکے ہیں نہ جانے ہمارا کے ہمارے امر تو بول کو مل ہو چاہنے کے لیے پہلا مروں کا پہلا امر کنواں ہے لائے لا لم اگلا حصہ اس پہ ہم مر کی شکل ہوتی ہے ไม่มาพูดเลยนะจะเอาจะไหนจะเอาถือจะไม่ถือมาแต่แต่รู้ว่าอัลลอฮฺมุฮัมมัดรุลฮิสลาม تو برکٹ میں دنیا میں آئیں گے اور جو مال بڑے بڑھائے لیکن اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آئیں گے تو قرآن میں ذکر ہے کہ جنہوں نے ایسے بھاؤ مت بڑے بڑھائی کروا چل کے عمل قبول نہیں کیے اور فوج ہو گئے لوگوں نے سے کیا کہ لوگ امر بچاتے تھے ان کی شکل کے بت بنا کر رکھ لے ان کے سامنے جیسے ایک اور تھے وہ امر کرے تو علم ہوتا ہے کہ وہ تین سو ساٹھ کے بعد تھے تین سو ساتھ ان کی شکل کے بت بنا دیے تھے Zo is het of helder. Ik heb het gevoel dat ik het allemaal kan zien. Ik heb het gevoel dat ik het allemaal kan zien. Ik heb het gevoel dat ik het allemaal kan zien. Ik heb het gevoel dat ik het allemaal kan zien. Ik heb het gevoel dat ik het allemaal kan zien. Ik heb het gevoel dat ik het allemaal kan zien. اور وہاں سے پیش آؤں گے سے لے کر جو بیت اللہ خود کی جگہ تھی وہاں بنانا شروع ہو سبھی سال بڑے گئے باہر ہٹتے جب بھی لوگ بنا ہوں اور جاتے اللہ نے پیدا کیا نئے کاموں کے لیے اللہ پیدا بھر بھیج سے امر بتانے کے لیے تو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جب میں تو حدیث ہے کہ جسم کا ایک انسان ہے وہ نیکی حمل بن جائے تو سارا جسم نہیں کمل کرتا وہ خراب ہو جائے پھر سارا جسم نئے کمل چھوڑ کر برے کام کرتا ہوتا ہے کہ سب تو جیسے سبوں کی وہ دل ہے دل ہے کی ہوگا سارے جسم نئے کمل کرے گا دل خراب ہو گیا تو سارا جسم نئے کمل چھوڑ کر برے کام کرے گا اس کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے طے ہماری ہو گئے تھا کہ بہت سارے نئے کام ہوئے ہو گئے ان کے سامنے سے کرتے تھے تو وہ ہو جاتا ہے ان کو تو بھی سجے کرو سچائی ہے سب سے آپ لوگ میں تو لوگ آتے اور ایک ہزار لوگ جو فوٹ ہو گئے ان کی شکل کے جو بہت رکھے تھے وہ ان کے سامنے سجے کرتے تو میں جو ہے کی جگہ تھی وہاں گھما شروع ہو گئی تھوڑی میر پہ آئے جب لوگ نئے کمل چھوڑ کر گنا جاتے ہیں پہلے کیا جاتا ہے نمبر دے دیتے ہیں کو سمجھانے کے لیے کہ گنا چھوڑو نئے کمل کرولی ند سے کوئی ہے ہو گیا اس کے بعد کوئی نہیں ہے اولاد ہے وہ وہ کام نہیں کر سکتے تو آپ سے میں ہم بولوں کی بھی خدمت کرتے یا کرتے کوئی بیمار ہو گیا بیماری کی عادت میں اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں آپ سے میں ہم بیماروں کی بھی خدمت کرتے جن کے کاموں سے سب بہت اچھے شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لوگوں کی بڑی خدمتیں کرتے آپ کی تعریف کے الفاظ ہوتے تو نئے گا کھو ہو تھے تو ان کی شکل کے دشمن آ کر رکھ دیے تھے تمہارے باورچی کرتے بنا لوگوں میں آئیتے تو کامرو کو جلد متنے سے وہ ہر جگہ وقت نئے کم کرتے اتنا وہ میں ایک خدمت کے کام کر سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یقین ہے ہمیں ہو گیا اس کی خدمت کا کام کرنے والا کوئی نہیں کی خدمت کے کام کرتے جو اس کی ضرورت ہوتے وہ اس کام اس کو دیتے کوئی بیمار ہو گیا ہے اس کی گھر میں کوئی خدمت والا نہیں ہے تو آپ سے بیماروں کی خدمت بھی کرتے کوئی بولے ہو کیا کام نہیں کر سکتے right now. کے جن حکومتوں کو سجدہ نہیں کر سکتا لہتا ہے تو آپ کرتا اور نمازیں پڑھتا اور حج پر ہر علاقے والے جماعتیں بن کر آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جماعت کو دعوت دیتے consigo dinero, ¿vale? Exacto, surrea. Por condado, digo, no, ni que el buen día, no me hace ponerlo. Entonces, ahora tengo que por posible de verdad, ¿vale? Posible de llamarse para صلی اللہ علیہ وسلم ہر جماعت کو دعوت دیتے کہ دوسرے سال دن دینے والے جتنے آئے ان کو دعوت دے سب نے کلمہ پڑھ لی جس آج کے موقع پر وہاں پہ دینے والے کو ستر کے قریب تعداد آئے ان کو دعوت دی ان سب نے کلمہ پڑھ لیا تو بڑی جماعت تھے تو انہوں کہا کہ یہاں والے آپ کا کلمہ نہیں مانتے ہمیں تو سیکھ دی آپ ہماری مدین ہے تمہیں فلمایا کہ میں تو اللہ کے حکم جو ہے وہ کرتا ہوں جب تک اللہ کا حکم اچھا چھوڑنے کا نہ ہو کر نہیں جائے لیا اس کا دیکھا ان کے پاس والے سب کل میں آ آ گئے گئے اکثر لوگ سارے پر کسی گھر میں کچھ بھی کل پڑھ لیا کچھ نہ پڑھ رہا ہے لیکن اکثر لوگ کلم پڑھ کر نماز پڑھنے لگتے اب مکے کی کاف نے سوچا کہ ہمارے باپ دادے جو ہے بتوں کے سجے کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس روکتے ہیں یہ ٹھیک نہیں کرتے ہم کو قتل کرنا چاہیے آپ کا حل یہ تھا کہ آپ کے سارے رشتے دار آپ کی رات کو حفاظت کرتے تھے کہ ہم کو رات کا آ کر کوئی تکلیف نہ دے پھر اس رات کو بھی مکان کے باہر لائن بنا کر ٹھہرتے تھے ان کو تکلیف دینے کے لیے نہ آئے اب نے سوچا کہ جو بھی ان کا پر کیا ہے اپنا طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے بوتوں کو سیدھے چھوڑ دیتا ہے ان کو قتل کرنا چاہیے ان کے رشتے دار کرتے ہیں کہ قتل کے لیے بہت سارے ساتھی مقرر کیے جائیں کوئی شو کے قریب تو نے قتل کری آدمی مقرر کر دیے تھے لوگ مکان سے نکلیں گے ان کو قتل کریں گے Burada bu akıl aklı makamı varlığın bu akıl doğrudur. Kapını kısıp getirdiğim kalbiyiz Allah'ı bu ziyafiyat almakta şiir şey, çoğunluğu Medine sebebi. Kapı yolda koku orta o kısık artık kısık yendikini آدمی لائن بنا کر بیٹھے ہوئے تھے لے کے لیے آپ نے اللہ کے سے ایک مٹی اٹھا کر پھینکی اللہ نے سب کی آنکھوں میں مٹی ڈال دی اللہ جس کی محبت کرے اسے کوئی تکلیف نہیں دیتا اور سب آنکھیں ملنے لگ گئے آپ نکل کر چلے گئے रहस्य ये है कि आत्मा से निकल कर करीब एक बार साउस में भगवान थी उसमें ठहर गए हम जो रात के लिए लोग बदल के लिए आए थे जब सूर्य निकला तो आप बाहर आए आए तो اندر اس مکان میں گئے کہ اندر ہے ہم کو تو قتل کے اندر گئے تو اندر مکان میں کوئی نہیں تھا گھر والے تھے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے تو انہوں نے کہا بہت راستہ چلے گئے اور وہ قتل سے لا جاتے تھے تو وہاں سے جا کے گئے ہیں تو وہاں جا کر ان کو نشان دیکھ کر چل سکے ہوں کہ پیچھے چل کر گیا سے نکل کر ایک پہاڑ میں بیٹھ گئے تھے کے مش کو دیکھ کر چل کر اس وار تک پہنچے تو اللہ حفاظت کرتے ہیں جب رام اندر بیٹھ گئے تو ایک عوام جو جال دیا ہے اپنے کا کھیل بیٹھا کے آگے وہ جال بنا دیے 本强，本网国绝对回答，这个网回答是有绝对影响，就没有在任何人出来了。我是我不想回本人，不然这里是我认为党中的在地人跟，可是我们支撑他没有回国，只要保持我们的。 سفر کر کے دینا پڑتی ہے ہم نے جس کی پہلے کرے اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتے ہمیں سب کا نام آپ نے اپنا مکان ہی بنایا پہلے امال کی جگہ مسجد بنائے کے سب اکٹھے ہو کر آمال کرے تو مسجد بنائے تو پھر مسجد میں آپ یاد فرماتے اور پھر مسجد دیکھتے کہ اللہ کے اللہ کا کرنا جو پڑے گا مسجد پھوڑے گا جنت میں جائے گا اور جو کرنا نہیں پڑے گا مرے گا تو دوزوں کی آگ میں جائے گا اس لیے ساری بھوشیوں کو کلمہ کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے تقریباً زیادہ تین سو سے تیار ہو گئے ہم مقابلہ وہ کی فوج آ رہی لیکن اور ایک کے پاس ہتھیار نہیں تھے کچھ کے ہتھیار تھے کچھ خالی ہاتھ والے تھے سچی دل سے مکے والوں کی فوج آ رہی تھی جا کر وہ صبر ساب مانگتے رہے کہ اللہ نے کلمہ پڑھ لیا مزے پڑھتے ہیں دل سارے شہید ہو گئے تو کلمہ ختم ہو جائے پڑھتے اللہ اب صبح جگنے کے بعد معاملے سے آ رہے ہوتی ایسا ہے کہ تقریباً بکری کے دل میں کہنا جاتا ہے تقریباً کافی بھاگ جاتے تھے اپنا سامان چھوڑ دیتے تھے اللہ جس اس سے کوئی تکلیف نہیں دے سکتے آٹھ سال جب مکے والے فل بنا کر آتے رہے لیکن لڑائی ہی ہونے کے بعد جاتے آدھار سامان بھی چھوڑ دیتے تھے آٹھ سال گزرنے کے بعد فوج بنانے کے چار پانچ مہینے کیا مکے والے کوئی نہیں رہ سکتے آپ کو لے کر اب انہوں نے کئی سال گے سب کو جمع کیا کرتے تمہارے سال کیا آپ بہت اچھے شخص ہیں آپ کے والد بھی بہت اچھے تھے آپ کی تعلیم کے انفاظ ہو گئے آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں معاف کرنا تمہارے سارے ظلم معاف کر دیے کتنے سابر شہید کیے تھے لڑائی میں کئی زخمی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی यही लड़ाई है भ्रम इन लड़ाई से दुख नहीं हो जाए लेकिन धर्म पर कब्जा हो रहा